بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تین اللہ حفیظ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دردناک عذاب سے بچائیں مسلمان جب جہاد فی سبیل اللہ چھوڑتے ہیں تو وہ دردناک عذاب کا شکار بنتے ہیں فرمایا اللہ تنفرو یعذبکم کو مادہ بن علیمہ اگر تم جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا یا اللہ آپ کی پناہ عذاب اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اور دردناک بھی یا اللہ آپ کی پناہ یا اللہ آپ کی پناہ قرآن مجید کا وعدہ بھی سچا اور وعید بھی سچی شک کرنا کفر دردناک عذاب کی ایک شکل یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں ایک دوسرے کو ماریں کاٹیں اور ذبح کریں ہاں جب دشمنی اپنے اصل مقام پر نہ نکلے تو غلط مقام پر نکلتی ہے فرمایا جب تم جہاد چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط فرما دے گا اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آج کا تحفہ قبول کر لیں قیمتی ہدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پرکیف اور وجد آفرین دعائیں ایسی دعائیں جو ہمارے اندر ہمت اٹھاتی ہیں جذبہ بڑھاتی ہیں قوت اور طاقت سے ہمیں ہمکنار کرتی ہیں اور ہمارے مزاج تک کی اصلاح کرتی ہیں لیجئے دو دعائیں ان کو پڑھیں سمجھیں یاد کریں بڑھتیں اور آگے بڑھائیں اللہم بکا اصول و بکا احول و بکا اسیر ترجمہ یا اللہ آپ کی مدد اور توفیق سے میں حملہ کرتا ہوں اور آپ کی مدد و توفیق سے میں تدبیر کرتا ہوں اور آپ کی مدد و توفیق سے میں چلتا ہوں اللہم بکا کا احابل و ابی کا و بکا کا اقاتل یا اللہ آپ کی توفیق و مدد سے میں اپنے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں اور آپ کی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں اور آپ کی توفیق سے میں قتال کرتا ہوں جب جہاد پر نکلنا ہو جب سفر پر جانا ہو جب کسی دین کے دشمن سے نمٹنا ہو جب کسی معاملے کی فکر اور تدبیر کرنی ہو جب کسی مشکل کام میں ہاتھ ڈالنا ہو تو ان مبارک منور اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لے لی جائے تب تدبیر بھی درست ہوگی چلنا بھی آسان ہوگا حملہ بھی زوردار ہوگا کتال بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ چلیں یہ تحفہ یہ ہدیہ آپ سب کو مبارک جن کی زندگی میں پہلے سے یہ دعائیں چل رہی ہیں ان کو زیادہ مبارک مگر تین سوالوں کا جواب دیں کہ نمبر ایک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں حملہ کرنے کتال کرنے کا تذکرہ کیسے آ گیا نمبر دو وہ لوگ جو جہاد فی سبیر اللہ کو چھوڑ چکے ان دعاؤں کا کیا کریں گے نمبر تین وہ جو جہاد نہ کرنے پر فخر کرتے ہیں اسے اپنی عقل مندی اور دانش مندی قرار دیتے ہیں وہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دین اور دعاؤں سے کتنے دور ہیں بس ان تین سوالات پر غور کریں بہت سی تاریکیاں چھٹ جائیں گی بہت سے اندھیرے چھوٹ جائیں گے یا اللہ نور عطا فرما اللہم جعل فی قلبی نورا یا اللہ نور عطا فرما اللہم جعل فی قلبی نورا یا اللہ نور عطا فرما اللہم جعل فی قلبی نورا دل خوش اور حیران ایک بات پکی یاد کر لیں جو شخص بھی دین اسلام کا سچا عالم ہوگا وہ کبھی جہاد کا مخالف نہیں ہو سکتا عالم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک عالم دنیا نمبر دو عالم ربانی عالم دنیا وہ ہے جس نے دین کا علم دنیا کے لیے پڑھا وہ مال عہدہ منصب اور پروٹوکول میں کامیابی محسوس کرتا ہے ایسے عالم کے لیے قرآن و سنت میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں بہت ہی سخت بہت ہی سخت اللہ تعالی ہم سب کی ان وعیدوں سے حفاظت فرمائے عالم ربانی وہ عالم ہے جس نے دین کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا اور پھر مرتے دم تک وہ اپنی اس نیت پر قائم رہا عالم ربانی کبھی جہاد کا مخالف نہیں ہو سکتا وہ جہاد کرے یا نہ کرے مگر جہاد سے عشق و محبت ضرور رکھتا ہے اور کھل کر جہاد بیان کرتا ہے وہ نہ جہاد کے معنی کو بدلتا ہے اور نہ جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اپنے قریب زمانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لے کر حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تک دیکھ لیں ربانی علماء کی ایک طویل فہرست ہے یہ حضرات جہاد کا نام سن کر ہی جھوم جاتے تھے جب جہاد پر لکھتے تو قلم توڑ ڈالتے اور جب جہاد پر بولتے تو سریا ستارے کو نیچا دکھا دیتے وجہ یہ ہے کہ عالم ربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مالا مال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف اور نبی الملاحم ہیں تلوال والے نبی جنگوں والے نبی جہاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل یہ شیطانی بہمہ بعض لوگوں کو لگ گیا ہے کہ جہاد کی مخالفت کرو تاکہ مدارس محفوظ رہیں امامہ محفوظ رہے داڑھی محفوظ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا دین کے ایک فریضے کے انکار سے مدارس امامہ اور داڑھی کی حفاظت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں آج مدارس کی اگر حفاظت ہے امامہ اور داڑھی کی اگر شان ہے تو وہ جہاد کی برکت سے ہے جہاد کا انکار کرنے والوں نے تو امت کے کئی قابل فخر مدارس کو انگریزیت سے ناپاک کر دیا ہے اور المیہ یہ ہے کہ وہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں اچھا چھوڑیں بات دور جا رہی ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام کا کوئی سچا اور ربانی عالم کبھی بھی جہاد کی مخالفت نہیں کر سکتا جہاد کی مخالفت تو قادیانیوں اور غامدیوں کا طریقہ ہے اصل بات جو سنانی ہے وہ یہ کہ کئی سال پہلے رمضان المبارک میں ایک مسجد میں جمعہ ادا کرنے کا اتفاق ہوا ہم چونکہ کافی پہلے مسجد میں داخل ہوئے اس وقت پہلی اذان بھی نہیں ہوئی تھی تو مسجد کے خدام کچھ گھبرا سے گئے پہلے انہوں نے کسی بہانے آ کر ہمارے سامان کی تلاشی کی پھر میرے ساتھی سے تعارف اور بات چیت کر کے اپنا تجسس دور کرتے رہے مسجد کے امام صاحب دور بیٹھے اس سارے عمل کی نگرانی فرما رہے تھے وہ مختصر قد کاٹ کے نفیس اور کمزور سے آدمی نظر آ رہے تھے ماحول کی اس خرابی سے میرا دل مقدر ہوا ارادہ کیا کہ کسی اور مسجد چلا جاؤں مگر اسی وقت اذان ہو گئی تو یہ ارادہ ملتوی کر دیا جب آدمی کسی مسجد میں ہو اور وہاں اذان ہو جائے تو باجماعت نماز ادا کرنے سے پہلے وہاں سے نہیں جانا چاہیے خیر میں تلاوت میں لگا رہا اسی دوران امام صاحب ممبر پر تشریف لے آئے تو میں نے قرآن مجید رکھ دیا اور بیان کی طرف متوجہ ہو گیا امید یہی تھی کہ نازک مزاج نظر آنے والے خطیب صاحب کوئی آسان اور ہلکا پھلکا موضوع چھیڑیں گے مگر یہ کیا خطیب صاحب نے صورت الصف کا دوسرا رکوع پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے موضوع پر گفتگو فرمانے لگے فرمایا آج وہ نسخے بتاؤں گا جن کی برکت سے مسلمان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہیں عذاب الہی سے بچانے والا پہلا نسخہ جہاد فی سبیر اللہ ہے دیکھو صورت الصف میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم جہاد فی سبیر اللہ کرو گے تو تم جی کم من عذاب علیم تو یہ جہاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم سے بچا لے گا پھر خطیب صاحب نے کہا بھر کر کہا جہاد پر مزید کیا بات کروں آج تو مسلمان جہاد سے اس طرح دور ہے جس طرح ہندو گوشت تھے پھر وہ باقی نسخے بیان فرماتے رہے مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی بے شک کوئی سچا عالم کبھی جہاد کے خلاف بات تو کیا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا اس بیان کو سن کر میری وہ کوفت بھی دور ہو گئی جو تلاشی اور تجسس کی وجہ سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان خطیب صاحب کو اپنی خاص رحمت مغفرت اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے سن دو ہزار تین میں جب مجھے اچانک اپنے گھر اور ماحول سے نکل کر دربدری کی زندگی اختیار کرنی پڑی تو ایسے کئی عجیب اور دلچسپ واقعات ہوئے کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ ان تمام واقعات کو قلم بند کر دوں دیکھیں جو نصیب ایک مسجد میں تو ایسا بھی ہوا کہ خطیب صاحب جہاد پر بیان کرتے ہوئے میری کئی باتوں کا نام لے کر حوالہ دیتے رہے اور میں سر جھکا کر ان کا بیان سنتا رہا اور دعوت جہاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا بات بالکل سچی ہے آج کل مسلمانوں پر جو دھماکے ہیں جو قتل و غارت ہے جو مظلومیت ہے جو فساد ہے اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا جہاد سے دور ہونا ہے جہاد فی سبیر اللہ مسلمانوں کے لیے امن کا صاحبان ہے یہ جو مسلمانوں کے دشمن دن رات جہاد کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے خیر خواہ ہیں یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر جہاد پر آ گئے تو یہ امن پالیں گے یہ ترقی کر جائیں گے اور یہ غالب ہو جائیں گے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 لا إله إلا الله محمد رسول الله